بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں یہ کورس نارملی جیسے اور کورسز ہوتے ہیں 45 فائیو لیکچرس پر مشتمل ہوگا آ, یہ ایک میتھمیٹکس کی خاص برانچ ہے بڑا انٹرسٹنگ سا کورس ہے بڑا مزدار سا کورس ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے آ, موسم بھی بڑا اچھا ہے پڑھنے کا موقع بھی ہے تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج سے ایک نیا کورس جو کہ 45 فائیو پر مشتمل ہوگا آج کے لیکچر کو شامل کرتے ہوئے جی یہ کورس ہے an introductory course on linear algebra جب الجبرے کا نام آتا ہے تو ہم لوگ پاکستانی گھبرا جاتے ہیں اوور آل سارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں لیکن گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ الجبرے کا جو موجود ہیں ایک مسلمان تھا الخوارزمی کا آپ نے نام سنا ہوگا یہ اس کے موجود تھے جنہوں نے الجبرا انوینٹ کیا تھا الجبرا دریافت کیا تھا الجبرا کی بنیاد رکھی تھی اور اس کے بعد پھر یہ ویسٹ میں گیا اور انہوں نے کافی اس پہ کام کیا تو جناب اس کو ہم کہہ سکتے تھے an introduction to linear algebra یا an introductory course on linear algebra جیسے میں نے لکھا ہے اس اس کے کے اندر اندر کہ ٹوٹل ہوں گے آج کے لیکچر کو شامل کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ایک آج کا لیکچر ہوگا ایک لاسٹ لیکچر ہوگا تو یہ آج کا لیکچر تو انٹروڈکٹری ہے اور لاسٹ لیکچر جو ہوگا وہ سمری پہ ہوگا تو ٹوٹل فورٹی تھری لیکچر کے اوپر ہم یہ کورس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں جناب فارملی ہمارے پاس یہ جو کورس ہے اس کو پڑھانے کے لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں میرا نام جنید زیدی ہے آپ نے پہلے بھی شاید کہیں دیکھا ہوگا ڈفرینشیل اکویشن اگر آپ نے پڑھی ہیں دیکھی ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی تو آج کل جب میں کورس ریکارڈ کرا رہا ہوں تو میں ریکٹر ہوں COMSATS institute of information technology کا یہ اسلام آباد میں ایک ادارہ ہے جس کے مختلف جگہ پر کیمپسز ہیں میتھمیٹکس پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں یہی میرا شغل ہے یہی میرا مشغلہ ہے اور اسی سے آ, میں اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہوں جناب کورس پہ آگے چلیں یہ لینئر الجبرے کا لیکچر نمبر ون ہے ہم کیا کر رہے ہیں آج لیکچر نمبر ون پہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں آغاز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ لینئر الجبرا کیا ہوتا ہے الجبرا کیا ہوتا ہے اور اس کو کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آدمی کے اندر ایک موٹیویشن ہونی چاہیے کسی بھی کام کرنے کی اگر آپ سائیکل چلا رہے ہیں تو کیا ہوگا جب تک کہ سائیکل کسی پرپز کے لیے نہیں چلائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا مثال کے طور سے کہ گھر سے نکلے آپ کہاں گئے چینی خریدنے کے لیے تو موٹیویشن ہے نا سائیکل چلانے کا مزہ آئے گا صبح سائیکل اٹھائی کہاں جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے مزہ آتا ہے سائیکل چلانے کا لیکن ویسے اگر سائیکل چلاتے رہیں تو مزہ نہیں آئے گا اسی لیے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے بہت امپورٹنٹ مضمون ہے لینئر الجبرا اگر آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں تو یہ سب سے آسان الجبرا ہے سب سے اہم الجبرا ہے سب سے زیادہ اس کی اپلیکیشن ہے یہ میں کوئی مارکیٹنگ کا کام نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو فیکچوئل پوزیشن بتا رہا ہوں جب آپ دیکھیے گا اور پڑھیے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا لینئر کا تو نام آپ نے سنا ہوگا سنا یا نہیں سنا ہاں سنا ہے نا لینئر کو پہلے تھوڑی سی دیکھ لی لیے دیکھ لیتے ہیں لینئر کا کیا مطلب ہے آپ نے لینئر اکویشن پڑھی ہوگی یعنی کہ ایک اسٹریٹ لائن سرات مستقیم کیا کرتے ہیں روزانہ ہم کم سے کم چوالیس یا اڑتالیس دفعہ کہتے ہیں اے دن سرات المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو یہ جو الجبرا ہے بڑا سیدھا والا الجبرا ہے ٹھیک ہے جی تو لینئر الجبرے کے لیے ہم تیار ہیں ہم پڑھتے ہیں اور یہ یاد رکھیے یہ بڑا آسان اور سہل الجبرا ہے اب اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو کیا ہے ایک جگہ لکھا ہوا ہے ٹویلو پھر لکھا ہے thirty six eighteen twenty four thirty forty two کوئی سینس بن رہی ہے کوئی سینس نہیں بن رہی پڑے ہوئے کچھ لفظ ادھر سے ادھر سے لگتا ہے کسی نے کچھ لکھ دیا ہے کچھ مٹا دیا ہے کچھ کاٹ دیا ہے تو یہ ایک عجیب سی چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور غور سے دیکھیں دماغ پہ زور ڈالیں تو کیا ہے لکھا ہوا ہے ایٹین ٹوینٹی فور بھی لکھا ہوا ہے تھرٹی بھی لکھا ہوا ہے تھرٹی سکس بھی لکھا ہوا ہے فورٹی ٹو بھی لکھا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں لکھا ٹھیک ہے نا تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایک نظم و ضبط نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہاں آپ کہیں بالکل نظم و ضبط نظر آ رہا ہے ایٹین سے پہلے ٹویلو ہے اور ایٹین کے بعد ٹوینٹی فور ہے ایٹین کہاں سے آیا تھا یعنی ٹویلو کے اندر ہم نے سکس ایڈ کیا تھا اسی طریقے سے ٹوینٹی فور کہاں سے آیا تھا ایٹین کے اندر ہم نے سکس ایڈ کیا تھا یہ میں نے کیا شروع کر دیا آپ کے ساتھ یہ میں آپ کے ساتھ الجبرا شروع کر رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ میں میتھمیٹکس شروع کر رہا ہوں یہ آپ کے ساتھ میں کیا بتا رہا ہوں ارتھمیٹک سمپل سی ارتھمیٹک آپ نے کی ہوگی اور اس کے بعد جب آپ نے سیکنڈ ایئر کے اندر یا فرسٹ ایئر کے اندر الجبرا پڑھا ہوگا تو ارتھمیٹک سیریز پڑھی ہوگی ارتھمیٹک سیکوینس پڑھا ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے نہیں تھا یعنی کہ جو نمبر جمبل ہوئے تھے ادھر سے ادھر پڑے ہوئے تھے یہ کوئی ایک پیٹرن فالو کر رہے ہیں اب ان پیٹرن کو ہم دیکھتے ہیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب میں نے ان کو تھوڑا سا ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا کیسے لکھا twelve eighteen four thirty thirty six forty two تو یہ کیا چیز ہے اب میں نے ایک طریقے کے ساتھ لکھ دیا ہے اور جب طریقے کے ساتھ لکھا ہے تو یہ کوئی ایک اچھی سی چیز نظر آ رہی ہے آ رہی نہیں آ رہی ہے جی ہاں تو اس کائنات کے اندر اگر کوئی نظم و ضبط پیدا کرنا ہو تو شاید لینئر الجبرے کی ضرورت پیش آئے گی یہ جو ٹریفک اتنی ہمارے سڑکوں پر بہت بے ہنگم سے چل رہی ہے اگر کہیں ہم لینئر الجبرا لگائیں تو کیا ٹھیک کر سکتے یہ آپ کے لیے میں چھوڑتا ہوں آپ سوچئے گا اس کو اب اس کو کیا میں نے یہ بریکٹس میں بند کر دیا پہلے تو یہ تھا نا کہ ٹویلو کھلا ہوا تھا دوسری سائڈ پہ فورٹی ٹو کھلا ہوا تھا کوئی صاحب آ کے فورٹی ٹو کے آگے فورٹی ایٹ لکھ دیتے کوئی صاحب آتے وہ ٹویلو سے پہلے سکس لکھ دیتے تو ہم نے کہا نہیں قاعدہ قانون ہونا چاہیے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے کہ بارہ سے آپ نے اسٹارٹ کیا فورٹی ٹو اب یہ کیا چیز ہے یہ چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے کسی جگہ سے اسٹارٹ کیا اور آپ کو آج بارہ روپے ملیں گے کل کام کریں گے تو آپ کو اٹھارہ روپے ملیں گے اس کے بعد کام کریں گے تو ٹوینٹی فور روپیز ملیں گے اینڈ سو آن سو فورتھ اور آخر میں 42 سے زیادہ نہیں ملیں گے یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں کسی جگہ پر یہ ایک ویجز ہیں کہ سب سے کم تنخواہ جو ہے وہ بارہ ہزار روپے ہے اور سب سے آخر جو ہے وہ بیالیس ہزار ہے اب بارہ ہزار کہاں سے آ گیا یہ میرے ذہن کی اختراع تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالی ٹویلو پہ رہے جی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھنٹے کی کسی مزدور کی تنخواہ بارہ ڈالر ہے بارہ روپے ہے بارہ پاؤنڈ ہے یا بارہ یورو ہے جی ہم پاکستان میں ہم روپے کی بات کرتے ہیں تو بارہ روپے کی بات کرتے ہیں ایک گھنٹے میں بارہ روپے دیں گے اور کوئی اچھا کاریگر ہے تو اس کو ہم بیالیس روپے دیں گے ٹھیک ہے یہ میکسیمم یعنی منیمم اور میکسیمم آپ کے پاس آ گیا یہ بریکٹ بند کرنے سے تھوڑا سا اس کے اندر ایک اور طریقہ کار آ گیا اب ایک صاحب اور ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو یہ اس طریقے پہ ایگری نہیں کرتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں اس کو چینج کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں تو ارینج اس طرح سے لکھتا ہوں آپ یوں لکھتے ہیں مجھے لکھنے مزہ نہیں آتا میں یوں لکھتا ہوں ہم کہتے ہیں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں آپ ایسے لکھ لیں یعنی کہ کیا ہے بارہ سے اسٹارٹ کیا آپ نے twelve eighteen twenty four thirty thirty six forty two اب یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے پہلے کیا تھا آپ کے پاس لیفٹ سے رائٹ جا رہا تھا اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا اس کو بریکٹ میں بند کر دیا کہ تاکہ اور نمبرز ادھر ادھر ایڈ نہیں ہو سکے اب ہم نے ان تین سلائڈس کی مدد سے اپنے جو نمبرس جمبل ادھر ادھر پھرے پڑے ہوئے تھے یا پھر رہے تھے ان کو ایک آرڈر میں ایک سسٹم کے تحت ارینج کر دیا اب یہاں پہ جب ارینج کر دیا ہے تو یہ چیز کیا بن گئی ہے یہ آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کسی وقت کسی جگہ پہ اس کا نام تھا میٹرکس شاید نائنتھ میں پڑھی ہو اگر نہیں تو ٹینتھ میں پڑھ لی ہوگی اگر وہاں پہ مس کر دیا تو فرسٹ ایئر میں تو پڑھ لی ہوگی اگر وہاں پہ بھی چھوڑ دیا تو یہاں بی سی ایس میں تو پڑھی ہوگی نا چلیں نہیں پڑھی تو ہم دوبارہ سے پڑھائیں گے نیکسٹ لیکچر اسی پہ فوکس کریں گے اس کو ہم اپنی عام فہم زبان میں میتھمیٹکس کی زبان میں میٹرکس کہتے ہیں یعنی کہ اب یہ لینئر الجبرے کی کچھ ایک بنیاد پڑھنی شروع ہو گئی ہے کیسی بنیاد پڑھنی شروع ہوئی ہے ہم نے کیا کیا ہمارے پاس کچھ نمبرس تھے ان نمبرس کو ہم نے ارینج کر دیا تو یعنی کہ الجبرا یا لینئر الجبرا آپ کو پرووائڈ کرتا ہے ایک پلیٹ فارم ایک طریقہ کار جس سے آپ صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں یعنی کہ کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ طریقہ کون سا ہے جو کہ ہم نے اگلے 44 فور لیکچرس کے اندر کور کرنا ہے جی جناب آتے ہیں آگے چلیں آگے چلنے کے بعد میں نے کیا کیا وہی چیز تھی میں نے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کر دی یعنی کہ وہ ایک جو ایک لمبی سی لائن تھی اس کے اوپر ایکس لکھ دیا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اے بی سی ڈی اور ایف تک لکھ دیا ابھی تک ہمارے پاس ایکس بھی نہیں تھا اے بھی نہیں تھا اب پتہ نہیں ایکس کیا چیز ہے اے کیا چیز ہے ای e کیا چیز ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد بتاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں آپ کو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں ایک طرف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس اے لکھا ہے اوپر لکھا ہے ایکس میں اس کو انٹرپریٹ ایسے کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے بہت سارے ویئر ہاؤسز ہیں بہت سارے گوڈاؤن ہیں یا جسے اردو میں گودام کہتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے گودام ہیں ایک کہیں پر ہے ایک کہیں پر ہے ایک کہیں پر ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے آپ کوئی چیز بھیج دیں تو آپ کے پاس جو آپ کا منشی ہے جو آپ کا کلرک ہے جو آپ کا ایڈوائزر ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس چھ گودام ہیں ایک اے پر ہے ایک بی پر ہے ایک سی پر ہے ایک ڈی پر ہے ایک ای پر ہے اور ایک ایف پر ہے اور یہ جو ایکس صاحب ہیں یا جنید زیدی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی چیز مانگی ہے اگر آپ گودام اے سے ان کو بھیجیں گے تو بارہ روپے لیں گے اگر گودام بی سے بھیجیں گے تو اس کے اٹھارہ روپے لگیں گے اور گودام ایف سے بھیجیں گے تو اس کے فورٹی ٹو روپیز لگیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک چیز آئی آپ نے فوراً دیکھا کہ یار یہ کیا بات ہے آپ ایسا کرو اے سے بھیجو ان کو جنید صاحب کو کیونکہ صرف بارہ روپے لگیں گے پیسے بچا لیں نا اگر آپ نے کوئی آپ کا نالائق منشی آ گیا اس نے اگر ایف سے بھیج دیا وہاں پر تو فورٹی ٹو روپیز خام خائی میں تیس روپے کا نقصان ہو جائے گا تو یعنی کہ یہ جو ایک سمپل سا کالم تھا سمپل سی جو ایک لائن تھی اس میں اب یہ ایک میننگ آ گئی ہے میننگ کیا آ گئی ہے کہ اس کو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں یعنی اس سے کیا مراد ہوئی کہ آپ کے پاس جو سمپل سے جو نمبر لکھے ہوئے تھے نا سکس ٹویلو یا ون ٹو تھری فور یہ جو نمبرز ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی میننگ ہوتی ہیں اب یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا جیسے کہ کہ یہ جو آپ کے پاس ایک سمپل سا کالم تھا اس کے اندر آپ نے لکھا تھا six twelve eighteen twenty four thirty thirty six forty two تو یہ کیا تھے یہ آپ کے پاس کرایہ تھے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ویلوز یا یعنی روپوں کے اندر اسی طریقے سے آپ کسی اور طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں چاہے آپ اس کو مائلس میں کر دیں چاہے آپ کو اس کو ٹائم میں کر دیں چاہے آپ کسی اور ویلیوز میں کر دیں تو یہ آپ کو ایک پراپر چیز ریپرزینٹ کرے گی یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے تو جب بھی آپ کے پاس یہ نمبرس نظر آئے تو اس کی کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں اب اس کو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھیں تو ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ سمپل سی وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں جو آپ نے کلاس فورتھ میں پڑھی ہوں گی کلاس سکس میں پڑھی ہوں گی لیکن اس کو تھوڑا سا ہم کیا کرتے ہیں کمپلیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں کمپلیکیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو دنیا ہے اتنی سمپل سی نہیں ہے اتنی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے یہ کافی کمپلیکس ہے تو اس کے اندر کافی کمپلیکس قسم کے فنامن آتے ہیں کافی کمپلیکس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب ہینڈل کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلے آتے ہیں اور ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کرتے چلے جاتے ہیں یہ جو کمپلیکیٹڈ کی بات کی میں نے کی ہے آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا تھا کہ جی ایک بہت چھوٹے تھے جب آپ چل رہے ہوتے تھے چلنا سیکھ رہے ہو تو ہم بتاتے تھے ایک ایک ایک پھر کیا کیا ون پلس ون ٹو پھر ٹو پلس ون تھری بتایا فور بتایا یعنی آپ کو گنتی گننا سکھائی اس کے بعد پھر پہاڑے سکھائے جب پہاڑے آپ نے سیکھ لیے اس کے بعد جمع تفریق ملٹیپلیکیشن ڈویژن یہ ساری چیزیں بتائی اس کے بعد ہم نے جب آپ سکس سیون ایٹ میں پہنچ گئے تو آپ کو کہا کہ ایکس پلس ایکس آپ بڑے خوش ہوئے کہ x plus x two x ہوتا ہے پھر کیا کیا آپ نے x square plus x square کیا ہوا ٹو ایکس اسکوائر ہو گیا یہاں تک تو چیزیں آسان تھی کہ پھر ایکس پلس ایکس کیا تھا x two x x square plus x square two x square پھر ہم نے کیا کیا آپ کو بتایا کہ سائن ایکس کاس ایکس کوئی چیز ہوتی ہے اب سائن ایکس کہہ دینا تو آسان ہے کسی کو کیا پتا چلے گا سائن ایکس کیا چیز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ سائن ایکس جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گراف ہوتا ہے اس طرح کا گراف ہوتا ہے جس کی منیمم ویلو جو ہوتی ہے وہ مائنس ون ہوتی ہے اور میکسیمم ویلو جو ہوتی ہے وہ پلس ون ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سائن ایکس بذات خود بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن یہ ایک چھوٹی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پورے کا پورا ایک گراف ریپرزینٹ کرتا ہے اور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ سائنوسائڈل ویوز ہوتی ہیں یعنی پورا فزکس کا فنومنا اس کے اوپر بیس کرتا ہے تو یہ جو لفظ یا یہ جو آپ کے پاس نمبرس ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی چیز کام کر رہی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں وہ جو چیزیں اٹھا کے یہاں لے کے آتے ہیں پہلے نمبرس میں ڈیل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جواب لے کے جاتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب بھی یہ نمبرس آئیں تو ان کو خالی نمبرس نہ سمجھے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز کار فرما ہو رہی ہوتی ہے جناب اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آگے چلتے ہیں نیکسٹ چیز ہمارے پاس الجبرا الجبرا کیا چیز ہے بڑی آسان سی چیز ہے کہ جب بھی آپ کے پاس نمبرس ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں اس کو ریپلیس کر دیں لیٹرس کے ساتھ مثال کے طور سے ابھی میں نے ذکر کیا ایکس کا ایکس کیا چیز ہے ایکس ایج ہے کس کی ایج ہے کامران کی ایج ہے علی صاحب کی ایج ہے نوید صاحب کی ایج ہے کسی کی بھی ہو سکتی ہے x is the age of person جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکس آپ کے پاس آ گیا جب ایکس آ گیا تو الجبرا آ گیا الجبرا کیا چیز ہے الجبرا کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ریئل لائف پرابلمس کو لے کے آتے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو میتھمیٹکس میتھمیٹکس کس قسم کا جس کے اندر ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں پہ ہم اکویشن بناتے ہیں کہیں پر ہم اس کا ڈٹرمنٹ بناتے ہیں کہیں پہ ہم اس کی میٹرکس بناتے ہیں کہیں پہ ہم اس کا ٹیکنومیٹرک فنکشن بناتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ الجبرا کے اندر ڈیل کرتی ہیں تو کیا چیز ہو گئی algebra is a transformation of real life problems into sort of mathematical representation اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس کچھ چیزیں نون ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان نون ہوتی ہیں نون چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جو ان نون چیزیں ہوتی ہیں وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر آپ نے اکویشن سالو کی تھیں اس کے اندر آپ نے میٹریسز پڑھے تھے اس کے اندر آپ نے ڈیٹرمنٹ پڑھے تھے پڑھے تھے اس میں آپ نے اور بہت ساری چیزیں پڑھی تھیں کئی طرح کے الجبرے ہوتے ٹھیک ہے نا اور جتنی زیادہ کام ہوا ہے میتھمیٹکس میں سب سے زیادہ کام الجبرا کے اندر ہوا ہے الجبرا بیس ہے الجبرا اینڈ ہے اور روز بروز نئے نئے الجبرے ڈیفائن کیے جا رہے ہیں اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں ہے کہ سارے کا سارا جتنا کمپیوٹر ڈیولپ ہوا یا کمپیوٹر سائنس ڈیولپ ہوئی یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی یہ الجبرا کی مرون منت ہے اگر الجبرا ہمارے پاس نہ ہوتا اگر ہمارے پاس یہ طریقہ کار نہ ہوتے تو شاید اتنے ایڈوانس طریقے سے ہم ترقی نہ کر سکتے اتنی جلدی طریقے سے ترقی نہ کر سکتے دیکھیں آپ کبھی سوچا ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں اگر گاڑی چلانا آپ کو صحیح طریقے سے آئے روڈ صحیح ہوں سسٹم صحیح ہو تو آپ تیزی سے چلا سکتے ہیں آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ریسنگ ہوتی ہے نا وہ ٹریک کے اوپر کیا ہوتا ہے ٹریک پہ ریسنگ ہوتی ہے نا اتنی تیز گاڑی چلا لیتے ہیں کیسے چلا لیتے ہیں کہ وہاں پر ایک سسٹم ہوتا ہے انہوں نے پورا سسٹم کیا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں پیچھے جا کے تو کہیں نہ کہیں یہ الجبرا جو ہے یہ کار فرما ہو رہا ہوتا ہے جناب یہ تو الجبرے کی بات ہوئی کہ الجبرا ہم نے کیا کہا کہ it's representation of mathematical terminology of real life problem کہ الجبرے کے اندر ہم یہ ساری چیزیں اسٹڈی کرتے ہیں آگے چلیں لینئر الجبرا کیا ہوتا ہے واٹ از لینئر الجبرا آپ کو ابھی میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں ایک میٹرکس کا نام دیا ایک میں نے ڈٹرمنٹس کا نام دیا ایک میں نے اکویشن کا نام دیا یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی لینئر سسٹم کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ لینئر الجبرا کہلاتے ہیں جہاں پہ بھی لینئر سسٹم ہے لینئر سسٹم کا کیا مطلب ہے اسٹریٹ لائن سرات مستقیم جب وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں لینئر الجبرا کی ضرورت پڑے گی جب ہم میٹریسز پڑھ رہے ہیں تو لینئر الجبرا استعمال کر رہے ہیں یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے تھوڑا سا مس نومر ہے کہ یہ میٹریسز جو ہے وہ لینئر الجبرا ہے matrices also comes under linear algebra determinants also come under linear algebra آپ نے شاید میٹرک میں یا ایف ایس سی میں پڑھا ہوگا کیا چیز ویکٹرس پڑھے تھے نا ٹو ڈائمینشن میں ویکٹرس پڑھے تھے یا تھری ڈائمینشن میں پڑھے تھے فزکس میں پڑھے ہوں گے یا میتھمیٹکس میں پڑھے ہوں گے تو وہ کیا ہیں وہ بھی یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اب یہ جو آپ لائن ڈرا کرتے ہیں سمپل سی ایک line straight line is equal to m x plus c جب اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لینئر لینئر الجبرا پڑھ رہے ہوتے ہیں جب دو اکویشن کو آپ سالو کرتے ہیں سائمنٹینئس اکویشن کو کیا کرتے ہیں آپ لینئر الجبرا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لینئر الجبرا کیا چیز ہے اس کے ڈیفینیشن کسی وقت میں بعد میں فارملائز ڈیفینیشن بتاؤں گا جس کے اندر ہم مختلف لینئر سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں اب وہ لینئر سسٹم کہاں سے آتے ہیں بزنس سے بھی آ سکتے ہیں اکنامک سے بھی آ سکتے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے جس کی ابھی ہم کافی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے اب جناب یہ چیز سب سے اہم ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ جی یہ بہت امپورٹنٹ ہم سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جس کی اپلیکیشن بہت جگہوں پر ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ جو آپ کو یہ گرافک نظر آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے یہ بیسیکلی لینئر الجبرے سے آتی ہے یہ میں نے آپ کو کمپیوٹر گرافک کی جو میں بات کی ہے آ, کیا چیز ہے جتنے بھی آپ گیمز کھیلتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر گرافکس سے ہی بنتے ہیں نا جتنے بھی گیمز کھیلتے ہیں جتنے بھی پکچرز آتی ہیں جتنی بھی اینیمیشنز ہوتی ہیں یہ ساری کے ساری کمپیوٹر گرافکس کھلاتی ہیں اور ان کی اگر بیسس دیکھیں ان کی اگر پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ لینئر الجبرا کافی ایکسٹینسولی کار فرما ہوتا ہے اور یہ اس کی کافی ایپلیکیشنس ہو رہی ہوتی ہیں جناب اب نیکسٹ ایپلیکیشن اگر ہم دیکھیں تو الیکٹرانکس میں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں الیکٹرانکس کے اندر اگر بن رہی ہیں تو پیچھے کہیں نہ کہیں لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد بایولوجی کے اندر ہے کیمسٹری کے اندر ہے and so on differential equations کے اندر ہے آپ نے ڈفرینشیل اکویشن پڑھنی تھی نا ڈفرینشیل اکویشن میں جب ہم آف لینئر اکویشن کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہم نے کو استعمال کیا ہم نے ڈیٹرمنٹس کو استعمال کیا تو یہ وہاں پر بھی اس کی اور کہاں سے آتی ہیں یہ بتایا تھا کہ فزیکل فینومین جو ہوتے ہیں جس میں سمپل ہارمونک موشن ہوتی ہیں لینئر موشن ہوتی ہیں فورسڈ موشنس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری they gave rise to differential equation اس کو جب ہم سالو کرتے ہیں تو ہمیں لینئر الجبرے کی ضرورت پیش آتی ہے اسی طریقے سے اکنامکس کے اندر اکنامکس کے اندر چاہے ملک کی اکانومی ہو چاہے گھر کا بجٹ ہو گھر کی اکانومی ہو ان سب کے اندر بھی لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ نہیں کر رہے ہیں مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس کافی سارے پیسے آ جائیں اکٹھے اور آپ خریدنا چاہتے ہیں کہ کیا ٹی وی خریدیں یا فریج خریدیں یا وی سی آر خریدیں یا آپ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں اور ان سب میں ڈسائڈ کریں کہ کیا چیز پہلے خریدیں کیا چیز بعد میں خریدیں اور کس طریقے سے آپ آپٹیملی ان چیزوں کو کمبائن کر خرید سکتے ہیں یا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جی آپ کمپیوٹر خرید لیں اور اس کے ساتھ وی سی آر خرید لیں یا کمپیوٹر خرید لیں خالی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا یا آپ خالی وی سی آر اور ٹی وی خرید لیں یا وی سی آر ٹی وی نہ خریدیں فریج خرید لیں تو ان چیزوں کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہیں تو آپ بڑی اچھی طریقے سے لینئر الجبرے کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اس بات سے یہ ایک چیز نہ سمجھیے گا کہ ہر جگہ پہ ہر اس پہ لینئر الجبرا استعمال کیا جا سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ لینئر الجبرا شاید استعمال نہیں ہو سکے گا یہ ہر چیز کا حل نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور خاص کر کے جس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کمپلیکس پرابلم ہو کمپلیکیٹڈ پرابلم ہو تو وہاں پر اس کی زیادہ اچھی اپلیکیشن ہوتی ہیں اب مثال کے طور سے اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے one plus one plus one تو تھری آ جائے گا آپ فورن ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر کھولیں گے اور کمپیوٹر ایک پروگرام لکھیں گے تو بڑا مسئلہ آئے گا لیکن اگر آپ کو ایڈ کرنا ہوگا جی ون سے لے کر اور آپ نے فرض کریں ون ملین تک سارے کے سارے نمبرز جو کہ فور پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں ان کو ایڈ کریں ٹھیک ہے نا تو یہ مشکل کام ہے اس کے لیے شاید آپ کو کیلکولیٹر چاہیے ہو شاید آپ کو کمپیوٹر چاہیے ہو کمپیوٹر پروگرام لکھ لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا بڑی جلدی سالو ہو جائے گا اب ون سے لے کے آپ ٹو تھاؤزینڈ ملین تک ایڈ کرنا چاہیں تو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کمپیوٹر ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو جواب دے دے گا تو یہ جو الجبرا ہے جو سوفیسٹیکیٹڈ قسم کا میتھمیٹکس ہے ہمیشہ کام آتا ہے جب آپ کے پاس کمپلیکس پرابلمس ہو اب جناب ہمارے پاس اور اپلیکیشنز بھی ہیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہوں اچھی بڑی بزنس ہے مثال کے طور سے بڑی کمپنیز ہیں آپ کے پاس دنیا کے اندر ملٹی نیشنلز ہیں ملٹی نیشنل جب کام کرتی ہیں بڑی بڑی کمپنی ہیں بوئنگ کمپنی ہے فورڈ کمپنی ہے بڑی یہ جب کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے اچھے خاصے میتھمیٹیشنس ہوتے ہیں لینئر الجبرا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ڈسائڈ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے ڈسائڈ کرنا تھا ملک کے اندر کہ اپنی نیشنل ایئر لائن کے لیے کون سا جہاز خریدیں تو کسی نے کسی نے کہیں نہ کہیں لینئر الجبرا ضرور استعمال کیا ہوگا سائیکولوجی ایک سبجیکٹ ہے جس جو آرٹس کا سبجیکٹ ہے کافی امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے انجینئرنگ تو سارے کے ساری بھری ہوئی ہے جس کے اندر لینئر الجبرا استعمال ہوتا ہے انجینئرنگ لینئر الجبرے کے بغیر شاید ناممکن ہے پھر جیومیٹری ہے خاص قسم کی آ, یہ آپ نے پڑھا ہوگا فرسٹ ایئر کے اندر یا سیکنڈ ایئر کے اندر جہاں پہ ہم نے کوآڈینیٹ جومیٹری پڑھی تھی ایلیٹک جومیٹری پڑھی تھی وہاں پر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آج کل دنیا کے اندر کیا ہے کیوس مچا ہوا ہے بہت پرابلمس ہیں کسی جگہ کھانا نہیں مل رہا ہے کسی جگہ انوائرمنٹ کا پرابلم ہے کسی جگہ پانی کی کمی ہو گئی ہے کسی جگہ ایجوکیشن کی کمی ہو گئی ہے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہو تو کیا اس تھیوری کی مدد سے ہم کر سکتے ہیں اینڈ کرپٹوگرافی یہ تو بہت اہم سبجیکٹ ہے جو کہ آپ نے کسی نے اسپیشلائز کرنا ہوگا الٹیمیٹلی کرپٹوگرافی میں بہت ایکسٹینسولی الجبرا استعمال ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا اپلیکیشن اس کو آپ مختلف حصوں میں بانٹ سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ کچھ فزیکل فینومین ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس بزنس ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس اکنامکس کے پرابلم ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس میڈیکل کے پرابلم ہوتے ہیں ہیومن سائنسز کے پرابلم ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس اپلیکیشن اور طرح کی ہوتی ہیں ان کو آپ ڈفرینٹ اس میں بانٹ سکتے ہیں میں نے یہ ایک لسٹ ویسی ہی رینڈملی بنا لی ہے کوئی کسی خاص پیٹرن کو فالو نہیں کیا آپ اس وقت مجھ پہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں کہ میں نے خود اپنے اوپر یعنی اس کو اینالائز کرنے کے لیے لینئر الجبرا اپلائی نہیں کیا کر لینا چاہیے تھا ان شاء اللہ جب ہم thirty six thirty seven lecture پر پہنچیں گے تو اس کو اینالائز کریں گے اور اس کو ہم سسٹمٹائز کرنے کی کوشش کریں گے جناب جلدی جلدی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اور کیا کیا اپلیکیشنس ہیں کیونکہ کافی ساری چیزیں ہم نے کور کرنی ہے اپلیکیشنس ہیں جناب ڈفرینشیل اکویشنس میں آپ کے ساتھ بات چیت کر لی ہے اس پہ فریکٹل جیومیٹری کیا چیز ہوتی ہے یہ جیومیٹری کی ایک خاص قسم ہوتی ہے جس پہ ہم اس کو لینئر الجبرا کو استعمال کرتے ہیں گیم تھیوری دنیا کے اندر سارے کچھ جو ہو رہا ہے اس وقت ایک قسم کا گیم چل رہا ہے کھیل چل رہا ہے ٹھیک ہے چاہے نیچرل فنامن کو کہہ لیں یا فزیکل فنامن کو کہہ لیں یا بزنس کو کہہ لیں یا پالیٹکس کو کہہ لیں یا آپ یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن وغیرہ ہو رہی ہیں فائنینشیل گیمس ہو رہے ہیں تو گیم تھیوری کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے دنیا کے اندر آج سے کچھ سات سال پہلے نوبل پرائز اکنامکس میں جو ملا تھا ان سے آپ کو گیم تھیوری کے اوپر ملا تھا گراف تھیوری ساری چیزیں جو آپ کے پاس کمپیوٹر پہ گراف بن رہے ہوتے ہیں گرافک ساری ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے وہ گراف تھیوری ہوتی ہے اور گراف تھیوری سے پیچھے جو ہوتا ہے وہ لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے لینئر پروگرامنگ بہت اہم کام ہے پاکستان کے ریفرنس سے اگر صحیح طریقے سے اس میں کام کیا جائے تو بہت امپروومنٹ ہو سکتی ہے ہاسپٹل کے اندر اگر آپ مثال کے طور سے ڈائٹ ہے ایک مریض ہے اس کو کھانے میں وٹامن بھی ملنے چاہیے اس کو ساری طریقے کی چیزیں ملنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مدد سے لینئر پروگرامنگ کی مدد سے کہ کیسے اس کو آپٹیملی ڈائٹ پرووائڈ کرنی ہے یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی نا لینئر پروگرامنگ کی تو اس کو آپ کنفیوز نہیں کیجیے گا یہ کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی کوئی خاص برانچ ہے یہ لینئر پروگرامنگ بذات خود ایک سبجیکٹ ہے جس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور جتنے مکس اینڈ میچ کے جتنے پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے لینئر پروگرامنگ استعمال کی جا سکتی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور اس میں آپ نے ساری چیزیں رکھنی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ رکھیں کون سی چیز کم رکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں پروفٹ زیادہ ہے کس میں پروفٹ کم ہے تو جس میں پروفٹ زیادہ ہے وہ چیز زیادہ رکھیں جس میں پروفٹ کم ہے اس چیزیں کم رکھیں تو اس قسم کی چیزیں جو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم لینئر پروگرامنگ کی مدد حاصل کرتے ہیں اور اس سے پیچھے کیا ہوتا ہے لینئر الجبرا کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جناب ایک اور اپلیکیشن آئی لینئر الجبرا کی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا لینئر پروگرامنگ کی تو لینئر پروگرامنگ کمپونیٹ ہوتا ہے آپریشن ریسرچ کا جس کے اندر آپریشن ریسرچ میں کیا ہے بہت ساری ٹیکنیکس موجود ہوتی ہیں جس میں لینئر پروگرامنگ بھی ہوتی ہے ڈائنامک پروگرامنگ بھی ہوتی ہے انوینٹری کنٹرول بھی ہوتا ہے تو یہ ایک نئی نئی ٹرمس ہیں یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں امتحان میں نہیں آئے گی لیکن یاد رکھیں کسی وقت اگر یہ چیزیں آ گئیں تو بڑی مددگار ثابت ہوگی اب میں نے جب انوینٹری کی بات کی تو پاکستان ریلوے کی اگر بات کریں یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں ان کے پاس اسٹور میں کتنی چیزیں ہوں گی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے چیزیں ہوں گی چھوٹے چھوٹے سے اسکروز چھوٹے چھوٹے سے نٹ اینڈ بولٹ پھر اس سے بڑے بڑے اے سیز یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا حتیٰ کہ پی آئی اے کے پاس تو اسپیئر انجنس بھی ہوتے ہیں کہ خدا خاص کسی وقت ایک انجن خراب ہو گیا تو دوسرا انجن ریپلیس کر دیتے ہیں تو اس کی انوینٹری کرنے کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے بہت پاورفل قسم کے ٹولس چاہیے جو کہ آپریشن میں استعمال کرتے ہیں اور وہ یوز کرتے ہیں لینئر الجبرا تو جناب یہ تو تھی پبلسٹی کس چیز کی لینئر الجبرا کی آگے چلیں وائی یوز لینئر الجبرا کیوں استعمال کریں کوئی اس کا لاجک ہونی چاہیے کوئی اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو کچھ چیزیں بکھری ہوتی ہیں ان سب کو ارینج کرنے کے لیے فارملائز کرنے کے لیے ہم لینئر الجبرا استعمال کرتے ہیں اسٹرکچر کرنے کے لیے طریقے کے ساتھ رکھیں پہلے تو کیا کیا ہم نے فارملائز کیا پھر اس کو اسٹرکچر کیا اس کو آرگنائز کریں اسٹرکچر کرنے کے بعد ذرا اور اس کو آرگنائز کریں اسٹرکچر بھی ہو آپ کا لیکن بڑا آرگنائز اسٹرکچر ہو ٹھیک ہے پھر پریزنٹیشن اچھی ہو ٹھیک ہے نا پریزنٹیشن کا مطلب کہ دوسرے کو جب آپ کوئی چیز دیں تو وہ بہت اچھی ہونی چاہیے پریزنٹیشن بڑی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز جو دنیا میں ضروری ہوتی ہے مینیپولیشن کہ آپ کس طریقے سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں ایک نمبر کو دوسرے سائڈ کریں اس کو ادھر ٹرانسفار کریں اس کو ادھر کریں اس کو ادھر لے کے جائیں یعنی ہیرا پھیری مینیپولیشن آسان ہو جاتی ہے اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نیگیٹو چیز پڑھا رہے ہیں یا ہیرا پھیری سکھا رہے ہیں مینیپولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیلکولیشن آپ کتنی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ four plus four plus four plus four جواب کیا آئے گا سکسٹین تو آپ ایک دفعہ چار کو چار میں ایڈ کریں پھر جو جواب آئے اس میں چار ایڈ کریں پھر جو جواب آئے اس میں چار ایڈ کریں اس کا آسان طریقہ کار کیا ہے کہ فور کو فور ٹائمس ملٹیپلائی کر دیں سکسٹین تو آپ نے کیا کیا اچھی طریقے سے مینپولیٹ کر کے کیلکولیشن کو آسان کر دیا اسی طریقے سے اگر آپ بینک میں کام کر رہے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ جتنے بھی ٹوٹل آج آپ کے پاس ڈپازٹ آئیں ان کا ٹوٹل معلوم کریں تو آپ کیا کریں گے ایک طریقہ کار یہ کہ آپ بیٹھ جائیں اور ایڈ کرتے رہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کیلکولیٹر لے لیں آپ نے ایک مینپولیشن کی اور اس کے ذریعے کیلکولیشن بڑی جلدی ہو سکی ٹھیک ہے تو یہ الجبرا جو لینئر الجبرا ہے یہ آپ کو طریقہ کار سکھاتا ہے کہ کوئی مشکل کام کتنی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور کتنی آرگنائز طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا سکتا ہے آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں کمپیوٹرس کو تو آپ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو اتنی سسٹمیٹک ہوئی ہیں یہ پاسبل ہو سکی ہیں because of the introduction of this linear algebra اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لینئر الجبرا کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے لینئر الجبرا جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سسٹم آف لینئر اکویشن ہیں ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کے پاس ویکٹر جو فزکس کے اندر استعمال ہوتے ہیں ایکسلوریشن ہے ہے فورس ہے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ آپ کے پاس ویکٹرز ہیں ہاں یہ ویکٹرس ٹو ڈائمینشنس میں ہو سکتے ہیں تھری ڈائمینشنس میں ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے این ڈائمینشن میں بھی ویکٹر ڈیفائن کریں گے اور اس کو ہم ویکٹر اسپیسز کہیں گے تو یہ وہاں پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ بائنری کوڈ جس پہ سارے کے سارا آپ کے الیکٹرانکس چلتی ہے اور جس پہ کمپیوٹر چلتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ لینئر الجبرا کو استعمال کرتا ہے یعنی کمپیوٹر سائنس کی زیادہ تر بیس جو ہے وہ لینئر الجبرا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ڈفرینشیل اکویشن ہے مختلف طرح کی اس کو ہم کو سالو کرنا ہو یعنی سسٹم آف ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کو ہم سالو کرنے کے لیے لینئر الجبرا استعمال کر سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس اس میں تو بہت ہر جگہ پہ تقریباً لینئر الجبرا آپ کو نظر آئے گا سگنل پروسیسنگ جس پہ سارا ریڈال بیس کرتا ہے جس میں سارے آپ کے پاس کمپیوٹرس چلتے ہیں جس کے اوپر آپ کے پاس کمپیوٹر انجینئرنگ ساری کی ساری بیس ہے الیکٹرانک انجینئرنگ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ہے تو دے لینئر الجبرا نیکسٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ویکٹر اسپیسیز ہیں یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے لینئر الجبرا کا جب ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا ویکٹر اسپیسز ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں کیا کرتے ہیں لینئر الجبرا پہ بیس کرتے ہیں یعنی کہ vector space is important component of linear algebra اور لینئر الجبرا کے اندر جو اہم رول ادا کرتے ہیں وہ ویکٹر اسپیسیز ہیں اور وہ بھی اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کو غور سے so that we can proceed further ٹھیک ہے یہ ونس اگین ویکٹر اسپیسیز کی میں نے مثال دی ہے یہ اور جگہوں پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ویکٹر اسپیسیز کی کئی دفعہ مثالیں دی ہیں یہ ہمارے پاس جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کافی اہم رول ادا کرنا ہے اور کافی سے زیادہ لیکچر اس کے اوپر ڈیوٹ کیے جائیں گے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس جو کور سیگمنٹس ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس قسم کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہم کس کو فالو کریں گے یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں لیکن یہ ہم کمپلیٹ کر لیں کہ ہم کس کس جگہ پہ لینئر الجبرا کو یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ vector spaces is important thing اور یہ جہاں پر بھی ڈفرینشیل جومیٹری ہے اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو سارے کے سارے تھیوریٹیکل فزکس ہے پارٹیکل فزکس ہے اس کے اندر یہ بہت اہم رول ویکٹر اسپیسز ادا کرتے ہیں اور وہاں پر بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ لینئر الجبرا کی اپلیکیشن تھیوریٹیکل فزکس کے اندر بھی ہے پارٹیکل فزکس کے اندر بھی ہے اور وہاں پر یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہاں پر بھی ہم ارینج کرتے ہیں اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے میتھمیٹکس کے بہت سارے ماڈلس ہیں یہ جو ماڈلس ہیں کچھ فزکس میں آتے ہیں کچھ پریکٹیکل اپلیکیشن میں آتے ہیں میں نے ابھی آپ کو لینئر پروگرامنگ کے اندر بتایا تھا کہ بہت سارے ماڈلس ہوتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ لینئر الجبرا ہے تو اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ میٹریسز جو ہوتی ہیں یہ بھی سالو کرنے کے لیے سسٹم آف لینئر اکویشن سے ہم کو سالو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں شاید آپ نے کسی وقت کریمرز رول پڑھا ہوگا جی یہ کریمرز رول آپ نے یا فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا اب میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا کہ یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی پڑھا ہوگا یا دیکھی ہوگی تو میں آپ سے ایک ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کو ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ یہ کورس تو چلے گا بھی کیونکہ فورٹی فائیو لیکچر ہم نے کرنے ہیں تو میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے میتھمیٹکس ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم کام کر رہے ہوں گے تو آپ ساتھ ساتھ کاپی پینسل ضرور رکھیے گا ہاں اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹی وی کے اوپر کیا آ رہا ہے اسکرین کے اوپر کیا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کام بھی کرتے چلیں گے تو یہ میتھمیٹکس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جو جس جو آج ہم نے شروع کیا ہے یہ کون سا میتھمیٹکس ہے یہ بھی ایک قسم کا میکینکل میتھمیٹکس ہے اس کے اندر بھی ہم نے ساتھ ساتھ کام کرنا ہوگا جب میٹرس پڑھ رہے ہوں گے تو ساتھ ساتھ ان کو سالو بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے جب نیکسٹ لیکچر آئے تو اس کے اس, اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے پاس کاپی پینسل ہونی چاہیے جناب آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور کیا اس کی اپلیکیشن ہے کہاں اس کو اور استعمال کر سکتے ہیں آ, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اکنامکس کے اندر سوشل سائنسز کے اندر جتنے ڈیلی لائف کے پرابلمس ہوتے ہیں اس کے اندر بھی بہت جگہ پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ کافی موٹیویشن ہوگی آپ کے پاس کہ لینئر الجبرا جو ہے یہ بہت جگہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سارے دیکھیں اپلیکیشن کس کس جگہ پر جس وقت ہم یہ چیزیں پڑھ رہے ہوں گے جس وقت آپ پروجیکٹ کر رہے ہوں گے اپنے پرابلم سالو کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنی اچھی طریقے سے آپ نے لینئر الجبرا کو استعمال کیا لیکن یہ اس وقت ہی پاسبل ہوگا جب یہ آپ 45 فائیو لیکچرس کو اچھی طریقے سے فالو کریں ٹھیک ہے جناب جی ہمارے پاس کورس سیگمنٹس ہیں اب آ جائیں اپنے کورس کی طرف ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہم نے پڑھا کہ لینئر الجبرا کیا تھا اس کی اپلیکیشن کہاں ہے اس کو کس جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کورس سیگمنٹ کیا ہے ہم نے اس کو مختلف حصوں میں بانٹ لیا سب سے پہلا سیگمنٹ جو ہوگا آپ کے پاس وہ ہوگا لینئر اکویشن کا وہی لینئر اکویشن جن کو اگر آپ ڈرا کریں ٹو ڈائمینشن میں تو ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے اس طرح کی بن سکتی ہے اس طرح کی اسٹریٹ لائن بن سکتی ہے کوئی بھی اسٹریٹ لائن بن سکتی ہے اس کے اوپر میں آٹھ لیکچرز سرو کروں گا یعنی کہ آپ کو جب لینئر اکویشن پڑھنی ہوگی تو وہ آٹھ لیکچرز میں وہ کورس یا وہ سیگمنٹ ختم ہوگا اس کے بعد میٹرک سرجبرا ہے میٹرک سرجبرا جو ہے وہ چھ لیکچرز کے اوپر بیس کرے گا یعنی کہ چھ لیکچرز ہم نے ڈیوٹ کیے ہیں میٹرک الجبرا کے لیے اب یہ وہی میٹرک سلجبرا ہے جو آپ نے ٹینتھ میں بھی پڑھا تھا اور ایف ایس سی میں بھی پڑھا تھا وہی چیز ہے لیکن اس کو فارملائز کریں گے اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا اور ان کریں گے یہ میٹرکس الجبرا رہا ہے لیکن ڈیٹرمنٹس کے لیے ہم صرف تین لیکچرز مختص کریں گے اور اس میں تین لیکچرز میں یہ اس ڈیٹرمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ویکٹر اسپیسیز ہیں یہ سب سے اہم ہے اور یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی ہوگی یہ ویکٹر اسپیسیز ہیں اس کے اوپر بھی ہم آٹھ لیکچرز لگائیں گے اس کے بعد آئگن ویلوز آئگن ویکٹرز آئیں گے یہ بھی آٹھ لیکچرز لیں گے یعنی کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اہم ٹاپک ہوگا ڈفرنٹ ٹاپک ہے یہ شاید آپ نے ڈفرینشیل اکویشن میں پڑھے ہوں گے لیکن آئگن آئگن اینڈ اس کے اوپر ہم لگائیں گے اور اس کے بعد ایک کنڈیشن ہوتی ہے کی یہ ہم سات لیکچرس میں مکمل کریں گے اور اسپیشل ٹاپکس ہوں گے وہ دو لیکچرس کے اندر تو اس کو اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو یہ آپ کے پاس 42 ٹو لیکچر بنیں گے تین لیکچر جو ہم ڈیوٹ کر رہے ہیں پہلا لیکچر اور پہلا لیکچر انٹروڈکشن پہ لاسٹ لیکچر سمری پہ اور جو کل کا لیکچر ہوگا یعنی نیکسٹ جو لیکچر سیکنڈ لیکچر ہوگا وہ ایک انٹروڈکشن پہ ہوگا تو یہ ہم نے مختلف سیگمنٹس ہیں تین لیکچرز الگ ہیں دو اسپیشل لیکچرز ہیں فورٹی ٹو لیکچر جو ہیں وہ آ, سارے کے سارے ڈیوٹ کیے جائیں گے لینئر الجبرا کے اوپر سمجھ گئے once again forty two lecture devoting to linear algebra first introduction second introduction to matrix and the last summary will be covering the whole linear algebra آگے چلیں اب ہمارے پاس یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں کس لیے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی آبجیکٹو ہونا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کورس کے آبجیکٹوس کیا ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہم اس میں کیا پڑھیں گے لینئر اکویشنس پڑھیں گے اس کے بعد میٹرسز پڑھیں گے اس کے بعد ڈیٹرمنٹس پڑھیں گے اس کے بعد آئگن آئگن اور ویکٹرس پڑھیں پڑھیں گے گے vector spaces and condition of کے پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ جب چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا پرپز کیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سسٹم آف اکویشن کو سالو کریں گے دوسرے طریقہ کار کیا ہے کہ جو میٹریسز ہم نے پڑھے ہیں چھوٹے پڑھے تھے نا two by two three by three اب ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کے میٹریسز دیکھیں گے اور اسی طریقے سے جو ویکٹر اسپیسیز ہیں پہلے ہم نے ایک ٹو ڈائمینشن میں لائن ڈرا کی تھی پھر تھری ڈائمینشن میں لائن ڈرا کی تھی سالڈ جومیٹری جب پڑی تھی اب ہم اینڈ ڈائمینشن میں لائن کو ڈرا کریں گے تو اگر آپ دیکھ لیں اس کے اندر ہمارے پاس پہلا آبجیکٹو کیا ہے کہ جس کے اندر ہم سسٹم آف لینئر اکویشن کو سالو کریں گے سسٹم آف لینئر اکویشن میں بھی ہو سکتی ہے تھری ویریبلس میں ہو سکتی ہے ٹین میں بھی ہنڈریڈ میں بھی تھاؤزینڈ میں بھی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ system of linear equation solve کریں گے ان این این ان نونس ٹھیک ہے نا جبرا آ گیا تو این ان نونس میں ہم سالو کر لیں گے کتنی اکویشن دی ہوئی ہیں دس دی جا سکتی ہیں بیس ہو سکتی ہیں آپ کے پاس این اکویشن ہو سکتی ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو سالو کریں گے دوسری چیز یہ ہے کہ جو میٹرکس ہم نے پڑھا تھا اسکول کے اندر اس کو ذرا بڑا کریں گے پہلے بائی کی تھی تھری بائی تھری کی میٹرکس کی تھی اب ہم ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کی میٹرکس کریں گے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایک جو جیومیٹری پڑھی تھی نا جس میں ہم ڈرا کیا کرتے تھے کچھ اینگل بنایا کرتے تھے کچھ ٹرائنگلس بنایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ اس کو ہم کیا کریں گے ایکسٹینڈ کریں گے اور لارج اس پہ لے کے جائیں گے تو وہی جو ویکٹر اسپیسز تھے یعنی کہ ٹو ڈائمینشن میں تھری ڈائمینشن میں اب ہم این ڈائمینشن کی بات کریں گے تو یہ چیزیں وہاں پہ تھوڑی سی آسان تھیں یہاں تھوڑی سی کمپلیکیٹ کریں گے اور اس کو سالو کرنے کا طریقہ کار دیکھیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم جتنے بھی لینئر میتھڈس ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ کس طریقے سے آسانی سے ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں جتنے بھی لینئر میتھڈس ہیں اب جتنے بھی ہمارے پاس ماڈلس ہیں یہ میتھمیٹکس کے ہیں ڈفرینشیل اکویشنس کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پہ وہ آتے ہیں ان ماڈلس کو ہم سالو کرنے کے آسان طریقے کار ڈھونڈیں گے یہ لینئر الجبرا پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد تو ہمارے کورس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ڈفرینشیل ایکویشنز وغیرہ ہیں اس کو کیسے آسانی کے ساتھ سالو کر سکیں تو جناب یہ ہمارے پاس کچھ ہمارے کورس کے آبجیکٹو ہیں تو بیسیکلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر تھیوری آف میٹریس پڑھیں گے تھیوری آف لینئر اکویشن پڑھیں گے تھیوری آف ویکٹر اسپیسز پڑھیں گے اور اس کو کمپلیکیٹ کرنے کے بعد سالو کریں گے اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی کتابیں کون کون سی ہوں گی ریکمینڈیڈ بکس یہ آ گئی ہیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر تو پہلی چیز یہ ہے کہ لینئر الجبرا انٹس اپلیکیشن یہ تھرڈ ایڈیشن ہے اس کے آتھر ہیں ڈیوڈ سی لے یہ کتاب بہت اہم ہے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے بہت سستی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید لیں تو اچھا ہوگا میں اس کتاب کو فالو کروں گا اسی کے چیپٹرز کو اسی کی اسکیم کو فالو کروں گا اور یہ بہتر ہے کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کتاب کو خرید لیں اگر اوریجنل آپ کے پاس کلر میں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ہے بہتر کتاب ہے اچھی کتاب ہے مجھے اچھی لگی ہے میں نے اس کو فالو کر لیا ہے اس کے اندر ٹریٹمنٹ وہی ہے جو اور دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دوسری کتابیں لے لیں لیکن میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے یہ کتاب لے لی ہے اگر آپ میرے اس لیکچرز کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو موسٹلی اسی کے اوپر ڈپینڈ کریں گے اس کے بعد دوسری جو کتاب ہے یہ کنٹمپرری لینئر الجبرا بالکل نئی کتاب ہے ابھی ابھی آئی ہے مارکیٹ کے اندر اس کے آتھر ہے اینٹن یہ بڑا مشہور نام ہے اینٹن کا انہوں نے بہت کام کیا لینئر الجبرے کے اندر لینئر الجبرے کو پڑھانے کے اندر اور اس کے ساتھ ایک اور نئی بزبی صاحب ہے ان دونوں نے مل کے یہ کتاب لکھی ہے یہ بڑی اچھی کتاب ہے لینا چاہیں لے لیں لیکن میں زیادہ تر فالو کروں گا ڈیوڈ سی لے کی کتاب اور اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں لائبریری میں ہوگی کہیں اور کسی جگہ پر ہوگی تو فالو کر لیں اس کے بعد تھرڈ جو بک ہے وہ آپ کے پاس پھر ونس اگین اینٹرنس آپ کی ہے انٹروڈکٹری لینئر الجبرا اس کا ایٹ ایڈیشن آ گیا ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے پاس یہ لیکچر جائے نائنتھ ایڈیشن آ جائے لیکن ابھی ایٹ ایڈیشن ہے اس کو دیکھ لیں یہ بھی آپ کے پاس چیپ ایڈیشن میں اویلیبل ہے اس کو بھی دیکھ لیں خریدنا چاہیں خرید لیں ایڈیشن از مور امپورٹنٹ اس کے بعد نیکسٹ بک ہے انٹروڈکشن ٹو لینئر الجبرا یہ جانسن کی اور آرنلڈ کی کتاب ہے this is also very good book third edition market میں اویلیبل ہے لائبریریز میں بھی ہے if you want to see you can have a look on these books یہ دو اور کتابیں لکھ دی ہیں میں نے لینئر الجبرا جو فریڈ برگ کی اور اسپینس کی ہے اس کو بھی دیکھ لیں یہ بھی اچھی کتاب ہے اگر آپ اس میں سے کچھ کوشچن سالو کرنا چاہتے ہیں کوئی ایگزامپل سالو کرنا چاہتے ہیں تو it's also very good book lastly introductory linear algebra یہ کول مین کی کتاب ہے یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے اس کو کافی لوگ فالو کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ جتنی کتابیں کم سے کم دیکھیں ضرور خاص کر کے جس وقت آپ ففٹین لیکچر کے بعد ہو یعنی ففٹین لیکچر کمپلیٹ کر لیں تو آپ کو تھوڑا سا شد بدھ ہو جائے گی لینئر جبرا کے بارے میں and then you will be able to appreciate different different treatment in books یہ جناب دو ویب سائٹس کا میں نے ذکر کیا ہے آپ لوگ جس دنیا کے اندر ہیں تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ جس میں بہت ساری فیسلٹیز آپ کو اویلیبل ہیں اور ان فیسلٹیز میں سب سے اہم فیسلٹی جو ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے جب انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس اس انفارمیشن کا ذکر کرتے ہیں یا وہ جو لوڈ آف انفارمیشن جو اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں ابھی جو دو میں نے ویب سائٹ یہاں پہ لکھی ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں اگر ان ویب سائٹس کو آپ کلک کریں اور جائیں اور اس میں سرچ کریں اور سرو کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بہت انفارمیشن اویلیبل ہے مثال کے طور سے کہ پہلی ویب سائٹ پہ دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے جو لے صاحب کی آپ کے پاس لینئر الجبرا کی کتاب ہے یہ ساری کی ساری اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اس کے بعد اس کے فردر کوشچن اینڈ آنسر بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بھی موجود ہیں اس کے ساتھ اس کی ٹرانسپیرنسیز بھی موجود ہیں یہ جتنی سلائڈس میں یہاں دکھا رہا ہوں اس میں سے کافی ساری وہاں موجود ہوں گی اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں نہیں مینیپولیشن کی اور انہی ویب سائٹس کو کیوں نہیں کاپی کر لیا اور جو میں خود ویب سائٹس بنا رہا ہوں یا میں خود سارے کے سارے پاور پوائنٹس بنا رہا ہوں تو میں نے وہاں سے کیوں نہیں کاپی کر لیا کر سکتا تھا لیکن اس کے اندر ایک انٹلیکچل پراپرٹی کا مسئلہ آتا ہے یا تو میں ان سے پوچھوں پرمیشن لوں یا دوسرے لفظوں میں میں چوری کروں میں دونوں کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں نے کہا میں خود پڑھوں اور آپ کو ایک اور آلٹرنیٹ ویز پرووائڈ کروں اب یہ جو میرے پاس آپ کے پاس جو سلائڈ آئے گی جو میں نے خود تیار کی ہیں اس میں آپ دیکھیے گا تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا اپروچ بھی ڈفرینٹ ہے تو آپ کسی وقت اس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی آپ اس کو دیکھتے رہیں ضرور ضرور کمپیئر کرتے رہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اینٹن کی ویب سائٹ ہے یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو اینٹن صاحب کی کتاب ہے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل موجود ہے اسی طریقے سے ان کی ساری ٹرانسپیرنسیز موجود ہیں سارے ان کے نوٹس موجود ہیں اس کے ساتھ سپلیمنٹری مٹیریل بھی موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ جس وقت آپ لیکچر شروع کریں خاص کر کے تھرڈ فورتھ لیکچر کے بعد تو ان ویب سائٹس کو ضرور براؤز کریں کیونکہ آدمی جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکے جتنا زیادہ علم حاصل کر سکے جتنا نالج حاصل کر سکے اتنا ہی بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی ایک کتاب کو ایک نوٹس کو فالو کر لے جب اس سسٹم کو یا اس سبجیکٹ کو سمجھ لے تو پھر آلٹرنیٹ چیزیں دیکھ لیں اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میٹرس یا میٹرکس کیا چیز ہے یا میٹرس کیا چیز ہے تو آپ کیسے اس کو اپریشیٹ کریں گے تو یہ میری سجیشن ہے کہ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں فالو کر لیں انڈرسٹینڈ کر لیں بالکل سمجھ جائیں جب آپ سمجھ جائیں تو پھر دوسری چیزوں کو دیکھیں آپ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں گے تو جناب یہ تو تھا یہاں تک لیکچر آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس اب میں کیا کروں گا جو نیکسٹ تھری فور منٹس میں ساری کی ساری ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا اور آگے کا میں پلان بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کیسے پروسیڈ کرنا ہے کیا کیا چیزیں فالو کرنی ہے اور آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ان ویب سائٹ کو سرچ کر لیں خالی سمجھنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں اس پہ کیا کیا انفارمیشن موجود ہے کیا کیا مٹیریل موجود ہے جب آپ ان کو سرف کر لیں ان کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد اپنی کتاب کی طرف نظر دوڑائیں اپنی کتاب کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا پریفیس ہوتا ہے جو نارملی بچے نہیں پڑھتے ہیں میری آپ کو یہ ایڈوائز ہوگی کہ اس کو ضرور پڑھیں وہ پوری بک کے متعلق آپ کو بتاتا ہے گائڈ کرتا ہے کہ کیا چیز ہے اس کے اندر آپ کو لینئر الجبرا کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ لینئر الجبرا ہوتا کیا ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس نے کیسے چیپٹرز کو آرگنائز کیا ہے اور میں کس طریقے سے اس کو فالو کروں گا پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز یہ کریں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر کی میٹرک کی اس کے جہاں کہیں بھی میٹرکس میٹرسز ڈٹرمنٹس یا ویکٹر اسپیسز یا گروپس کا ذکر ہو وہ ضرور پڑھ لیں ٹھیک ہے تاکہ ایک ریویژن ہو جائے گی اچھی طریقے سے یہ دو کام آپ نے کرنے تیسری چیز یہ ہے کہ نوٹس کے لیے اپنے لیے کاپی اور پینسل تیار کر لیں اچھا میرے لیے کیا چیز ہے میں نے کیسے فالو کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ نیکسٹ لیکچر یعنی لیکچر نمبر ٹو اس میں ہم انٹروڈکشن ٹو ڈیٹرمنٹس اور لینئر اکویشن کریں گے یعنی وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں اس کو دوبارہ سے نئے طریقے سے ہم پرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ لیکچر نیکسٹ ہوگا lecture number two lecture number three onward ہم نے کیا اسٹارٹ کرنا ہے لینئر اکویشنس جب لینئر اکویشن ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے میٹرسز اسٹارٹ کرنی ہے دین اینڈ سو سو آن تو نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فوکس کرنا ہے میٹرکس کے اوپر یعنی میٹرسز کے اوپر یہ میٹرکس کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک چیز آتی ہوگی جو آج کل فلم چل رہی ہے میٹرکس کی یہ بھی شاید نام وہیں سے ڈرائیو کیا ہے یہ ایک نئی طرح کی میٹرکس تھی جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے یا انالائز کر لیں گے کہ نام میٹرکس کیوں اس کا رکھا ہے تو جناب آج ہم اپنا لیکچر یہیں مکمل کریں اور اس عزم کے ساتھ کہ جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کریں گے میں تو اپنی سلائڈز ٹرانسپیرنسی لیکچر تیار کروں گا لیکن آپ بھی اپنا ریویژن مکمل کر لیں گے جب تک کے لیے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں اس کو غور سے پڑھیں یہ خاص کر کے جو اپلیکیشنس کی میں نے بات کی ہے اس کو ضرور پڑھیں اور آپس میں ڈسکس کریں یہ جو سر نے بات کی ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے غلط ہے یا صحیح ہے اور اس کی اپلیکیشنس کچھ نیٹ پہ سرچ کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں لینئر الجبرا کی اپلیکیشن کہاں کہاں آپ کو نظر آتی ہیں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو ہو سکتا ہے کچھ کم ہو تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور کام کرنا شروع کر دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا یہ ہمارا نیا کورس ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی آج سے ہم فارملی سٹارٹ کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ لینیئر